جناب بحض بن حکیم اپنے والد سے وہ ان کے دادا معابیہ بن حیدہ کو رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو تحمت یعنی شبے میں قید کیا تھا سننے ابو ابود حدیث نمبر 3630